حضرت ابو موسیٰ اشعاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جب ہم مدینے کے قریب پہنچے تو لوگوں نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا اور اپنی آوازیں اونچی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو بے شک جسے تم پکارتے ہو وہ تمہارے اور تمہاری سواریوں کی گردنوں کے درمیان یعنی نہایت قریب ہے لہذا چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسا کیا میں تمہیں جنت کا ایک خزانہ نہ بتاؤں میں نے عرض کیا وہ کیا ہے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کسی برائی سے بچنا اور دور رہنا اور کسی نیکی اور خیر کی ہمت پانا اللہ کے بغیر ممکن نہیں سننے ابو داود حدیث نمبر 1526